بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى الا تذكرة لمن يخشى تنزيلاً من خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت السرى اے محبوب ہم نے تم پر یہ قرآن اس لیے نتارا کہ تم مشقت میں پڑھو ہاں اس کو نصیحت جو رکھتا ہو اس کا اتارا ہوا جس نے زمین اور اونچے آسمان بنائے وہ بڑی مہر والا اس نے آشک فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے اس کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں اور جو کچھ ان کے بیچ میں اور جو کچھ اس گیلی مٹی کے نیچے ہے انه يعلم السر واخفى الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى وهل اتاك حديث موسى اذ راى نارا فقال لاهلهم كثروا

اور اگر تو بات پکار کر کہے تو وہ تو بھید بھی جانتا ہے اور اسے جو اس سے بھی زیادہ چھپا ہے اللہ کہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں اسی کے ہیں سب اچھے نام اور کچھ تمہیں موسا کی خبر آئی جب اس نے ایک آگ دیکھی تو اپنی بیوی سے کہا ٹھہرو مجھے ایک آگ نظر پڑی ہے شاید میں تمہارے لیے اس میں سے کوئی چنگاری لاؤں یا آگ پر راستہ پاؤں انی انا ربک فخلع نعلیک انک بالواد المقدس قوا وانا اخترتک فاستمع لما یوحا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاة لذکری پھر جب آگ کے پاس آیا ندا فرمائی گئی کہ موسا بے بے شک شک میں تیرا رب ہوں تو تو تو اپنے جوتے اتار ڈال پاک جنگل توا میں ہے اور میں نے تجھے پسند کیا اب کان لگا کر سن جو تجھے وہی ہوتی ہے بے شک میں ہی ہوں اللہ کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں تو میری بندگی کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ ان لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي بے شک قیامت آنے والی ہے قریب تھا کہ میں سے سب سے چھپاؤں کہ ہر جان اپنی کوشش کا بدلہ پائے تو ہر گز تجھے اس کے ماننے سے وہ باز نہ رکھے جو اس پر ایمان نہیں لاتا اور اپنی خواہش کے پیچھے چلا پھر تو ہلاک ہو جائے اور یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے موسا اس کی یہ میرا عصا ہے میں اس پر تکیا لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں اور میرے اس میں اور کام ہیں قال القها يا موسى فالقاها فاذا هي حيه تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الاولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طوى فرمایا اس سے ڈال دے موسا تو موسا نے ڈال دیا تو جبھی وہ دوڑتا ہوا سانپ ہو گیا فرمایا اسے اٹھا لے اور ڈر نہیں اب ہم اسے پھر پہلی طرح کر دیں گے اور اپنا ہاتھ اپنے بازو سے ملا خوب سفید نکلے گا بے کسی مرض کے ایک اور نشانی کہ ہم تجھے اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں پھر ان کے پاس جا اس نے سر اٹھایا قال رب اشرح لي لي صدري ويسر واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل مل ساری پولی وجالی و تیولی ہوں ازری و شی گی امری کئی سب گتی گیرو كنت بنا بصيرا عرض کی ہے میرے میرے رب لیے میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے میرا کام آسان کر اور میری زبان کی گرہ کھول دے کہ وہ میری بات سمجھے اور میرے لیے میرے گھر والوں میں سے ایک وزیر کر دے وہ کون میرا بھائی ہارون اس سے میری کمر مضبوط کر اور اس سے میرے کام میں شریک کر کہ ہم بکثرت تیری پاکی بولے اور بکثرت تیری یاد کرے بے شک تو ہمیں دیکھ رہا ہے

فرمایا تیری مانگ تجھے عطا ہوئی اور بے شک ہم نے تجھ پر ایک بار اور احسان فرمایا جب ہم نے تیری ماں کو الہام کیا جو الہام کرنا تھا کہ اس بچے کو صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دے تو دریا اسے کنارے پر ڈالے کہ اسے وہ اٹھا لے جو میرا دشمن اور اس کا دشمن اور میں نے تجھ پر اپنی طرف کی محبت ڈالی اور اس لیے کہ تو میری نگاہ کے سامنے تیار ہو إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يدخله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فطونا

تیری بہن چلی پھر کہا کیا میں تجھے وہ لوگ بتا دوں اس بچے کی پرورش کریں تو ہم تجھے تیری ماں کے پاس پھیر لائے کہ اس کی آنکھ ٹھنڈی ہو اور غم نہ کرے اور تو نے ایک جان کو قتل کیا تو ہم نے تجھے غم سے نجات دی اور تجھے خوب جانچ لیا تو تو کئی برس مدین والوں میں یعنی رہا پھر تو ایک ٹھہرائے وعدے پر حاضر ہوا اے موسیٰ اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا اور میں نے تجھے خاص اپنے لیے بنایا تو اور تیرا بھائی دونوں میری نشانیاں لے کر جاؤ اور میں یاد میں سستی نہ کرنا دونوں پھر کے پاس جاؤ بے شک اس نے سر اٹھایا تو اس سے نرم بات کہنا اس امید پر کہ وہ دھیان کرے یا پھر ڈرے دونوں نے عرض کیا اے ہمارے رب بے شک ہم ڈرتے ہیں کہ ہم پر زیادتی کرے یا شرارت سے پیش آئے قال لا تخافا اننی معكما اسمع وارا فاتياه فقولا اننا رسولا ربك فارسل معنا بني اسرائيل نعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى فرمایا ڈرو نہیں میں تمہارے ساتھ ہوں سنتا اور دیکھتا اس کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں تو اولاد یعقوب کو ہمارے ساتھ چھوڑ دے اور انہیں تکلیف نہ دے بے شک ہم تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے نشانی لائے ہیں اور سلام کی اسے جو ہدایت کی پیروی کرے قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب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 کلو في ذلك لآيات لأولي بے شک ہماری طرف بھری ہوئی ہے کہ عذاب اس پر ہے جو جتلائے اور منہ پھیرے بولا تو تم دونوں کا خدا کون ہے موسا کہا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کے لائق صورت دی پھر راہ دکھائی بولا اگلی سنگتوں کا کیا حال ہے کہا ان کا علم میرے رب کے پاس ایک کتاب میں ہے میرے رب نہ بہتے نہ بھولے وہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا کیا اور تمہارے لیے اس میں چلتی راہیں رکھی اور آسمان سے پانی اتارا تو ہم نے اس سے طرح طرح کے سبزے کے جوڑے نکالے تم کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو چراؤ بے شک اس میں نشانیاں ہیں اپنے والوں کو منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سواه ہم نے زمین ہی سے تمہیں بنایا اور اسی میں تمہیں پھر لے جائیں گے اور اسی سے تمہیں دوبارہ نکالیں گے اور بے شک ہم نے اسے اپنی سب نشانیاں دکھائی جھٹلایا اور نہ مانا بولا کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم اپنے جادو کے سبب ہماری زمین سے نکال دو اے موسا حضور ہم بھی تمہارے آگے ویسا ہی جادو لائیں گے تو ہم میں اور اپنے میں ایک وعدہ ٹھہرا دو جس سے نہ ہم بدلے نہ تم ہم بات جگہ ہو قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحا فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى موسا نے کہا تمہارا وعدہ میلے کا دن ہے اور یہ کہ لوگ دن چڑھے جمع کیے جائیں تو فرعون پھرا اور اپنے داؤں اکٹھے کیے پھر آیا ان سے موسا نے کہا تمہیں خرابی ہو اللہ پر جھوٹ نہ باندھو کہ وہ تمہیں آزاد سے ہلاک کر دے اور بے شک نام راز رہا سے جھوٹ باندھا تو اپنے معاملے میں باہ مختلف ہو گئے اور چھپ کر مشورت کی قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلا فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استغلا بولے بے شک یہ دونوں ضرور جادوگر ہیں چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہاری زمین سے اپنے جادو کے زور سے نکال دیں اور تمہارا اچھا دین دے جائیں تو اپنا داؤں پکا کر لو پھر پرا باندھ کراؤ راج مراد کو پہنچا جو غالب رہا بولے اے موسا یا تو تم ڈالو یا ہم پہلے ڈالیں موسا نے کہا بلکہ تم ہی ڈالو جبھی ان کی رسیاں اور لاٹیاں ان کے جادو کے زور سے ان کے خیال میں دوڑتی معلوم ہوئیں فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ فتم مُوسَى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى تو اپنے جی میں موسا نے خوف پایا ہم نے فرمایا گر نہیں بے شک تو ہی غالب ہے اور ڈال تو دے جو تیرے دہنے ہاتھ میں ہے اور ان کی بناوٹوں کو نکل جائے گا وہ جو بنا کر لائے ہیں وہ تو جادوگر کا فریب ہے اور جادوگر کا بھلا نہیں ہوتا کہیں آئے تو سب جادوگر سجدے میں گرا لیے گئے بولے ہم اس پر ایمان لائے جو ہارون اور موسا کرب ہے لكم تم لكبيركم الذي علمكم السحر فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى فرعون بولا کیا تم اس پر قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں بے شک وہ تمہارا بڑا ہے جس نے تم سب کو جادو سکھایا تو مجھے قسم ہے ضرور میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹوں گا اور تمہیں کھجور کے ڈھونڈ پر سوری چڑھاؤں گا اور ضرور تم جان جاؤ گے کہ ہم میں کس کا عذاب سخت اور دیر پا ہے قالوا لن نؤثرك على ما الذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر واللہ خیر وابقا بولے ہم ہر تجھے ترجیح نہ دیں گے ان روشن دلیلوں پر جو ہمارے پاس آئیں ہمیں اپنے پیدا کرنے والے کی قسم تو تو کر چک جو تجھے کرنا ہے تو اس دنیا ہی کی زندگی میں تو کرے گا بے شک ہم اپنے رب پر ایمان لائے کہ وہ ہماری خطائیں بخش دے اور وہ جو تو نے ہمیں مجبور کیا جادو پر اور اللہ بہتر ہے اور سب سے زیادہ باقی رہنے والا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 جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى بے شک جو اپنے رب کے حضور مجرم ہو کر آئے تو ضرور اس کے لیے جہنم ہے جس میں نہ مرے نہ جیے اور جو اس کے حضور ایمان کے ساتھ آئے کہ اچھے کام کیے ہوں تو انہی کے درجے اونچے بسنے کے جن کے نیچے نہریں بہیں ہمیشہ ان میں رہیں اور یہ سلا ہے اس کا جو پاک ہوا وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى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 اور بے شک ہم نے موسا کو وہی کی کہ رات و رات میرے بندوں کو لے ان کی دلیا میں سوکھا راستہ نکال دے تجھے ڈر نہ ہوگا کہ فرعون آ لے اور نہ خطرہ تو ان کے پیچھے فرعون پڑا اپنے لشکر لے کر تو انہیں دلیا نے ڈھانپ دیا جیسا ڈھانپ دیا اور فرون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا اور راہ نہ دکھائی یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى قلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هواه وإني لغفاء لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدا اے بلی اسرائیل بے شک ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے نجات دی اور تمہیں تور کی دہلی طرف کا وعدہ دیا اور تم پر من و سربا اتارا کھاؤ جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں روزی دی اس میں زیادتی نہ کرو کہ تم پر میرا غضب اترے اور جس پر میرا غضب اترا بے شک وہ گرا اور بے شک میں بہت بخشنے والا ہوں سے جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اچھا کام کیا پھر ہدایت پر رہا وما قومك يا موسى قال هم أولئي على أثري وعدلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامرين فرجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي اور تو نے اپنی قوم سے کیوں جلدی کی ہے موسا عرض کی کہ وہ یہ ہیں میرے پیچھے اور اے میرے رب تیری طرف میں جلدی کر کے حاضر ہوا کہ تو راضی ہو فرمایا تو ہم نے تیرے آنے کے بعد تیری قوم کو بلا میں ڈالا اور انہیں نے گمراہ کر دیا تو موسا اپنی قوم کی طرف پلٹا غصے میں بھرا افسوس کرتا کہا اے میری قوم کیا تم سے تمہارے رب نے اچھا وعدہ نہ کیا تھا کیا تم پر مدت لمبی گزری ہے تم نے چاہا کہ تم پر تمہارے کا غلط اترے تو تم نے میرا وعدہ خلاف کیا

موسى فنسي أفلا يرون يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا بولے ہم نے آپ کا وعدہ اپنے اختیار سے خلاف نہ کیا لیکن ہم سے کچھ بوجھ اٹھوائے گئے اس قوم کے گہنے کے تو ہم نے انہیں ڈال دیا پھر اسی طرح سامنے نے ڈالا تو اس نے ان کے لیے ایک بچڑا نکالا بے جان کا دھڑ گائے کی طرح بولتا تو بولے یہ ہے تمہارا معبود اور موسا کا معبود موسا تو بھول گئے تو کیا نہیں دیکھتے کہ وہ انہیں کسی بات کا جواب نہیں دیتا اور ان کے کسی برے بھلے کا اختیار نہیں رکھتا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 ألا تتبعني أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي اور بے شک ان سے ہارون نے سے پہلے کہا تھا کہ میری قوم یوں ہی ہے کہ تم اس کے سبب فتنے میں پڑے اور بے شک تمہارا رب رحمان ہے تو میری پیروی کرو اور میرا حکم مانو بولے ہم تو اس پر آسان مارے جمے رہیں گے جب تک ہمارے پاس موسا لوٹ کے آئے موسا نے کہا اے ہارون تمہیں کس بات میں روکا تھا جب تم نے انہیں گمراہ ہوتے دیکھا تھا کہ میرے پیچھے آتے تو کیا تم نے میرا حکم نہ مانا کہا اے میرے ماں جائے نہ میری داڑھی پکڑو نہ میرے سر کے بعد مجھے ڈر ہوا کہ تم کہو گے تم نے بنی سائڈ میں تفرقہ ڈال دیا اور تم نے میری بات کا انتظار نہ کیا قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي موسا نے کہا تیرا کیا حال ہے سامری بولا میں نے وہ دیکھا جو لوگوں نے نہ دیکھا تو ایک مٹھی بھر دی فرشتے کے نشان سے تو اسے ڈال دیا اور میرے جی کو یہی بھلا لگا قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقن کہا تو چلتا بنا کہ دنیا کی زندگی میں تیری سزا یہ ہے کہ تو کہے چھو نہ جا اور بے شک تیرے لیے ایک وعدے کا وقت ہے جو تجھ سے خلاف نہ ہوگا اور اپنے اس معبود کو دیکھ کہ جس کے سامنے تو دن بھر آسن مارے رہا قسم ہے ہم ضرور اسے جلائیں گے پھر ریزا ریزا کر کے دریا میں بہائیں گے انما الهكم الله الذي لا اله الا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من انباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا تمہارا معبود تو وہی اللہ ہے جس کے سوا کسی کی بندگی نہیں ہر چیز کو اس کا علم ہے ہم ایسا ہی تمہارے سامنے اپنی خبریں بیان فرماتے ہیں اور ہم نے تم کو اپنے پاس سے ایک ذکر عطا فرمایا من اعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة فيه وسائل يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن پری إلا لو جو اس سے منہ پھیرے تو بے شک وہ قیامت کے دن ایک بوجھ اٹھائے گا وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے قیامت کے دن ان کے حق میں کیا ہی برا بوجھ ہوگا جس دن سور پھونکا جائے گا اور ہم اس دن مجرموں کو اٹھائیں گے نیلی آنکھیں آپس میں چپ کے چپ کے کہتے ہوں گے کہ تم دنیا میں نہ رہے مگر دس رات ہم خوب جانتے ہیں جو وہ کہیں گے جبکہ ان میں سب سے بہتر رائے والا کہے گا کہ تم صرف ایک ہی دن رہے تھے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا ویلپل سی پوہشپ سیلوں پی ہوں امت یو میری تبھی اندو جلن وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا اور تم سے پہاڑوں کو پوچھتے ہیں تم فرماؤ انہیں میں رب ریزا ریزا کر کے اڑا دے گا تو زمین کو پٹ ہم ہموار کر چھوڑے گا کہ تو اس میں نیچا اونچا کچھ نہ دیکھے اس دن پکارنے والے کے پیچھے دوڑیں گے اس میں کچھ کجی نہ ہوگی اور سب آوازیں رحمان کی حضور پست ہو کر رہ جائیں گی تو تو نہ سنے گا مگر بہت آہستہ آواز اس دن کسی کی شفاعت کام نہ دے گی مگر اس کی جسے رحمان نے دے دیا ہے اور اس کی بات پسند فرمائی خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحبث لهم ذكرا وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے جو کچھ ان کے پیچھے اور ان کا علم اسے نہیں گھیر سکتا اور سب منہ جھک جائیں گے زندہ قائم رکھنے والے کے حضور اور بے شک نام رہا جس نے ظلم کا بوجھ دیا اور جو کچھ نیک کام کرے اور ہو مسلمان تو اسے نہ زیادتی کا خوف ہوگا نہ نقصان کا اور یوں ہی ہم نے اسے عربی قرآن اتارا اور اس میں طرح طرح سے عذاب کے وعدے دیے کہ کہیں انہیں ڈر ہو یا ان کے دل میں کچھ سوچ پیدا کرے الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما تو سب سے بلند ہے اللہ سچا بادشاہ اور قرآن میں جلدی نہ کرو جب تک اس کی وہی تمہیں پوری نہ ہو لے اور عرض کرو کہ اے رب مجھے علم زیادہ دے اور بے شک ہم نے آدم کو اس سے پہلے ایک تاکیدی حکم دیا تھا تو وہ بھول گیا اور ہم نے اس کا قصد نہ پایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى فقلنا يا آدم إن إن هذا عدو لك لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى اور جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب سجدے میں گرے مگر ابلیس اس نے نہ مانا تو ہم نے فرمایا آدم بے شک یہ اور تیری بیوی کا دشمن ہے تو ایسا نہ ہو کہ تم دونوں کو جنت سے نکال دے پھر تم مشقت میں پڑے بے شک تیرے لیے جنت میں یہ ہے کہ نہ تم بھوکا ہو نہ ننگا ہو اور یہ کہ تجھے نہ اس میں پیاس لگے نہ فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة آدم تو شیطان نے اسے دیا بولا آدم کیا میں تمہیں بتا دوں ہمیشہ جینے کا پیڑ اور وہ بادشاہی کے پرانی نہ پڑے تو ان دونوں نے اس میں سے کھا لیا اب ان پر ان کی شرم کی چیزیں ظاہر ہوئی اور جنت کے پتے اپنے اوپر چپکانے لگے اور آدم سے اپنے رب کے حکم میں لفظ واقع ہوئی تو جو مطلب چاہا تھا اس کی راہ نہ پائی ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدا قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى پھر اسے اس کے رب نے چن لیا تو اس پر اپنی رحمت سے رجوع فرمائی اور اپنے قرب خاص کی راہ دکھائی فرمایا تم دونوں مل کر جنت سے اترو تم میں ایک دوسرے کا دشمن ہے پھر اگر تم سب کو میری طرف سے ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کا پیرو ہوا وہ نہ بہ فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك آم آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم س وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم لایا اور جس نے میری یاد سے منہ پھیرا تو بے شک اس کے لیے تنگ زندگانی ہے اور ہم سے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے کہے گئے رب میرے مجھے تو نے کیوں اندھا اٹھایا میں تو اختیارہ تھا فرمائے گا یوں ہی تیرے پاس ہماری آیتیں آئی تھیں تو نے انہیں بھلا دیا آج تیری کوئی خبر نہ دے گا اور ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں جو حد سے بڑھے اور اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہ لائے اور بے شک آخرت کا عذاب سب سے سخت اور سب سے دیر پا ہے تو کیا انہیں اس سے راہ نہ ملی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی سنگتیں ہلاک کر دی کہ ان کے بستے کی جگہ چلتے پھرتے ہیں بے شک اس میں نشانیاں ہیں اپنے والوں کو ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آلام الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى اور اگر تمہارے رب کی ایک بات نہ گزر چکی ہوتی تو ضرور عذاب انہیں لپٹ جاتا اور اگر نہ ہوتا ایک وعدہ ٹھہرایا ہوا تو ان کی باتوں پر صبر کرو اور اپنے رب کو سراہتے ہوئے اس کی پاکی بولو سورج چمکنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے سے پہلے اور رات کی گھڑیوں میں اس کی پاکی بولو اور دن کے کناروں پر اس امید پر کہ تم راضی ہو ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى اور اے سننے والے اپنی آنکھیں نہ پھیلا اس کی طرف جو ہم نے کافروں کے جوڑوں کو برتنے کے لیے دی ہے جیتی دنیا کی تازگی کہ ہم انہیں اس کے سبب فتنے میں ڈالیں اور تیرے رب کا رزق سب سے اچھا اور سب سے دیر پا ہے اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے اور خود اس پر ثابت رہے کچھ ہم تجھ سے روزی نہیں مانگتے ہم تجھے روزی دیں گے اور انجام کا بھلا پرہیزگاری کے لیے وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم البينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلتناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آخر فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى اور کافر بولے یہ اپنے رب کے پاس نشانی کیوں نہیں لاتے اور کیا انہیں اس کا بیان نہ آیا جو اگلے صحیفوں میں ہے اور اگر ہم انہیں کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے رسول کے آنے سے پہلے تو ضرور کہتے ہیں ہمارے رب تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیری آیتوں پر چلتے اب اس کے ذریعے رسوا ہوتے قل فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى تم فرماؤ سب راہ دیکھ رہے ہیں تو تم بھی راہ دیکھو تو اب جان جاؤ گے کہ کون ہے سیدھی راہ والے اور کس نے ہدایت پائی